الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين <clears throat> محترم ناظرین و مشاہدین لگاتار سلف کے وصول پر ہماری گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے اس سے پہلے کے درس میں میں نے چار اصول آپ کے سامنے بیان کیے تھے میں انہیں واپس پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ سلسلہ برقرار رہے پہلا اصول یہ تھا گشتہ درس کا کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام و صفات ہیں ان سب پر ایمان لانا ان کی غلط تعویل نہ کرنا تحریف نہ کرنا اور ان کا انکار نہ کرنا اور مخلوق سے ان نام و صفات کی مثال اور تشبیح نہ دینا دوسرا جو اہم اصول تھا وہ یہ کہ عبادت میں تین بنیادی ارکان ہیں ایک تو خوف نمبر دو امید اور تیسرا رکن محبت جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تب یہ عبادت ہوتی ہے اور ہر ایک رکن سے ایک ایسا فرقہ جو سلب صالحین کی منحص سے ہٹ گیا وہ خارج ہو جاتا ہے تیسرا اصول ہم نے بیان کیا تھا کہ تمام صحابہ سے محبت کرنا اور ان کے لیے عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کے سب جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے ان کا ذکر خیر کرنا ان کا دفاع کرنا ان کی شان میں گستاخی اور کوتاہی نہ کرنا یہ بھی بڑا اہم اصول ہے چوتھا اصول جو ہم نے بیان کیا تھا کہ جو مسلم حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرنا ان کے خلاف خروج و بغاوت نہ کرنا لوگوں کو نہ ابھارنا ان کی اطاعت کرنا یہ چار اصول گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیے تھے اب تک کے تین دروس میں چودہ اصول ہم بیان کر چکے ہیں آج سے انشاءاللہ شاء اللہ پندرہویں اصول سے اپنی گفتگو کا ہم آغاز کریں گے اصول نمبر پندرہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان کے اندر تین چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے نمبر ایک زبان سے اقرار کرنا زبان سے مسلمانوں کے سامنے اقرار کرنا کلم شہادت پڑھنا اس سے جو کافر ہے وہ نکل جاتے ہیں کیونکہ جو کافر ہیں وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے تو وہ اس سے نکل گئے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنا دل سے تصدیق کرنا دل سے ایمان لانا اس سے جو منافق ہیں وہ نکل جاتے ہیں کیونکہ منافق زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی دین کی محبت نہیں ہوتی وہ صرف مجبوری میں اور خوف کے قتل سے قتل کے خوف سے وہ ایمان لاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے تو اس قید سے یا اس چیز سے جو منافق ہیں وہ نکل جاتے ہیں نمبر تین اعضا اور جوارے سے عمل کرنا اللہ نے ہاتھ دیے ہیں پاؤں دیے ہیں آنکھیں دی ہیں زبان دی ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کی بات کرنا اللہ نے مال دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ نکالنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو یہ اعضا اور جوارے سے عمل کرنا اس سے جو فاسق لوگ ہیں وہ نکل جاتے ہیں جو فاسق ہیں وہ نکل جاتے ہیں یعنی جو عمل نہیں کرتے زبان سے اقرار تو کرتے ہیں دل سے بھی ایمان لاتے ہیں لیکن ان کی یہاں عمل نہیں ہے تو اس سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں ایسے ہی جو مرجیا ایک فرقہ پیدا ہوا وہ بھی اس سے نکل جاتا ہے ان کے یہاں ایمان کے لیے عمل ضروری نہیں ہے یہ ان کا عقیدہ اور ان کا منہج ہے انہوں نے امید کے پہلو کو غالب کیا اور یہ کہا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے زبان سے ایمان لے آئے دل سے ایمان لائے عمل کرنا چاہیے لیکن عمل کرنا ضروری نہیں ہے تو مرجیا جو ہے اس قید سے یا اس چیز سے نکل جاتے ہیں عمل ضروری ہے پکے اور سچے مومن کے لیے عمل ضروری ہے اللہ سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علی ایمان صبون و شعبہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں قول لا الہ الا اللہ سب سے اونچی شاخ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا کیونکہ یہ بنیاد ہے یہ زبان سے اقرار کرنا اسی کی وجہ سے ایک بندہ مسلمان ہوتا وہ ادنا ہے یما تت العضا ان طریق اور جو سب سے کمتر شاخ ہے وہ کیا ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا یہ ایک عمل ہے آپ نے اسے ایمان میں شامل کیا لہذا عمل ایمان میں داخل ہے اور ایمان کے لانے کے بعد عمل بھی ضروری ہے و الحیا من المان اور حیا شرم ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے تو آپ نے زبان سے قرار کرنا جو ایک عمل ہے اسے بھی ایمان کی اونچی شاخ قرار دیا اور جو سب سے نچلی شاخ ہے وہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا اسے بھی آپ نے ایمان میں شامل کیا لہذا ایمان عمل کی دعوت دیتا ہے ایمان جتنا انسان کا مضبوط ہوگا انسان کے پاس اتنا ہی عمل بھی ہوگا ایمان کی مثال درخت کی ہے جس درخت کی بیج زیادہ طاقتور قوی اور مضبوط ہوگی اس درخت کی شاخیں بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہیں اور اتنا ہی زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہی مثال ایمان کی بھی ہے اللہ رب العامن ایمان بھی دیکھتا اور عمل بھی دیکھتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ان اللہ علیہ اللہ سولہ اللہ اجسام کم اللہ ربلامی نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے جسموں کو ولا کن یم درو اللہ قلو بکم لیکن وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو دل سے ایمان لانا ضروری ہے اور عمل کرنا بھی ضروری ہے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہہ دیتے ہیں کہ ایمان یہاں سینے میں ہے اور پھر ان کو نماز کی دعوت دی جائے یا اس طریقے سے گناہوں کے چھوڑنے کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں ایمان ہمارا بہت اچھا ہے سچا ہے ایمان کافی ہے اور ہم ہمارے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے یہ کہنا سراسر غلط ہے اگر انسان کا ایمان یقیناً مضبوط ہوگا تو انسان اس کے اوپر عمل بھی کرے گا یہ عمل آئینہ ہے جیسے آپ آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ آپ کے چہرے کی بدصورتی کو خوبصورتی کو بتا دیتا ہے ایسے ہی عمل بھی انسان کے ایمان کو بتا دیتا ہے یہ عمل انسان کے ایمان کا میزان اور ترازو ہے کہ آپ کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر اسی اگر ایمان قوی اور سخت ہوگا تو انسان کا عمل بھی اتنی قدر زیادہ ہوگا اسی لیے دیکھیے زیادہ ایمان والے تھے پختہ ان کے یہاں اعمال بھی زیادہ تھا انبیاء کرام ایمان کے اونچے معیار پر قائم تھے تو تمام نیک اعمال میں بھی وہ سب سے سبقت لے جانے والے تھے انبیاء کے بعد صحابہ کرام تھے ان کے ہاں سب سے زیادہ اللہ پر ایمان نبی پر ایمان نبی سے محبت اللہ سے محبت اسی قدر ان کے پاس عمل بھی تھا ایسے ہی مثالیں آپ لیتے جائیے لہذا جتنا ایمان انسان کا قوی اور مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کے پاس عمل بھی ہوگا تو یہ عمل آئینہ ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ایمان ہے جی تو یہ تین چیزیں ہوگی چوتھی چیز یہ ہے کہ عمل سے اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور نافرمانی سے ایمان کم ہوتا ہے یہ بھی سلب صالحین کا ایک اہم اصول ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے ہمیشہ ایمان ایک جیسا ایک معیار پر نہیں رہتا اور نہ ہی تمام مسلمانوں اور مومنوں کا ایمان ایک ہی جیسا ہے ایسا بھی نہیں ہے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے قرآن میں کافی درائل موجود ہے حدیثیں کافی موجود اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر ان الدین ادا ذکر اللہ وجلت قلوب ہم و ادا تلیہ آیات زیادت ہم ایمانہ مومن تو ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں دل دہلنا یہ ایمان کی ایک پہچان ہے آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا اس کے ایمان کی پہچان ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم جواز و نصیحت کرتے تھے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے داڑیاں تر ہو جاتی تھیں یہ ان کے ایمان کی پہچان ہوتی تھی تو یہ عمل ایمان کی پہچان ہوا کرتا ہے تو جب اللہ کا ذکر ہوتا ان کے دل دہل اٹھتے ہیں وحیدہ تلیہ علیہم آیات جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی نشانیوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر زیادت ہم ایمانہ ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایمان زیادہ ہوتا ہے اور جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ کم بھی ہوتی ہے آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کس قدر لوگوں کے دلوں میں ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت روزے سے محبت تراویح سے محبت قرآن سے محبت کس قدر چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور انسان تمام نیک اعمال کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان قبرستان جاتا ہے کسی کو قبر میں اتارتا ہے جنازے کی نماز پڑھتا ہے یا قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے یا انسان کے ساتھ کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے انسان حج پہ جاتا ہے عمرے پر جاتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر بڑھوتری آ جاتی ہے تو ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے اور یہ اہل سنت اور جماعت کا صلب صالحین کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی اس میں بھی نے ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں بتائیں اونچی شاخ یعنی سب سے بلند شاخ زبان سے اقرار کرنا اور سب سے کمتر شاخ تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا یہ سب سے کم ایمان تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نمایا جب تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے تو اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے یہ کس کے لیے یہ حاکم وقت کے لیے قاضی کے لیے ہے یہ یہ ہر آدمی کے لیے حکم نہیں ہے یہ کیا آپ جس کو من کر دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھیں اس کو آپ مارنا اور پیٹنا شروع کر دیں اس کو ہاتھ سے روکنا شروع کر دیں توڑنا شروع کر دیں نہیں یہ کام حاکم وقت کا ہے اگر حاکم وقت کرتا ہے الحمد اگر نہیں کرتا ہے تو آپ سے ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا آج بہت بڑی مصیبت جو مسلمہ کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور دوسروں کی ذمہ داریوں میں لوگ داخل ہو جاتے ہیں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے اس سے بھاگتے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری نماز پڑھنا اور اس طریقے سے کفر و شرک سے بدعت و خرافات دور رہنا بچوں کی بیویوں کی تربیت کرنا یہ ساری چیزیں ان کے اپنے ذمہ گھر کی اصلاح کرنا اور ان کے جو انفرادی اپنے اعمال ہیں ان پر انسان دھیان نہیں دیتا دوسروں کی ذمہ داریوں میں انسان داخلہ لیتا ہے وہ صرف اس وجہ سے جو انسان کمزور ہوتا ہے وہ اسی کرتا ہے وہ اپنا عیب چھپانے کے لیے ایسا کرتا ہے دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے اور اپنی طرف انگلیوں کو نہیں کرتا جی ہاں تو اس لیے جو ہے یہ منہج غلط ہے یہ ذمہ داریاں اللہ ابام نے تقسیم کر دی ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے جسم کے اندر بھی اللہ نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں زبان کی ذمہ داری بولنے کی ہے آنکھ نہیں بول سکتی اب آنکھ سے آپ بلوائیں گے تو آنکھ کیا کرے گی نہیں بولے گی وہ ہاتھ کی ذمہ داری بولنے کی نہیں ہے کھانے کی پکڑنے کی ہے پاؤں کی ذمہ داری چلنے کی ہے دماغ کی ذمہ داری سوچنے کی ہے کان کی ذمہ داری سننے کی ہے سب کی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے الگ الگ رکھی ہیں اب کان اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے اور زبان پر الزام لگانا شروع کر دے صحیح نہیں ہوگا یہ ذمہ داری ہر انسان کو اپنی اپنی ادا کرنا تو ہماری جو اپنی ذمہ داریاں انسان اسے ادا کرے تو اگر اس کی طاقت ہے تو انسان ہاتھ سے روکے یہ جو قاضی ہیں حاکم وقت ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے پاور ان کے لیے ہے یہ اور فرمان بھی نے فرمایا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکے یہ علماء کے لیے جن کو اللہ نے علم دیا ہے علم سے بتائیں حکمت کے ساتھ مصلحت کے ساتھ اچھی معذت کے ساتھ اس چیز کی برائیوں کو مذمتوں کو ان کے سامنے بیان کریں علم سے آپ انہیں بتائیں اگر وہ مان جائے الحمد نہیں مانے تو بھی الحمد للہ آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا جانو وہ دا علی کا از افل ایمان اور ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے نیچا درجہ ہے ایمان کے درجات ہو گئے گویا کہ مانوی کی صاف صحیح مسلم کی روایت ہے یہ اس طریقے سے کتاب و سنت کے اندر بے شمار محسوس ہیں ہمارے بھی نے فرمایا قیامت کے دن جس کے دل کے اندر رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے بھی جنت سے نکالا جائے جہنم سے نکالا جائے گا یعنی ایسا بندہ جو مومن ہوگا لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوگا یا ایسا عمل نہیں کیا ہوگا جس سے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا مستحق بن جائے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا توحید کی خاطر گناہوں کی سزا پانے کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس میں بھی ایمان کے آخری درجے کو بیان کیا گیا تو ایمان کے درجات ہوتے ہیں ایمان کم ہوتا بڑھتا ہے جیسے انسان کے درجے ہیں کہ سارے انسان نیکیوں میں ایک درجے پر نہیں ہیں ایسے ہی ایمان میں بھی سارے لوگ ایک درجے پر نہیں ہیں تو یہ بھی سلب صالحین کا ایک اہم اصول ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے زبان سے اقرار کرنا دل سے ایمان اور لانا تصدیق کرنا اور اعضا اور جوارے سے عمل کرنا اور چوتھی چیز یہ کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اصول نمبر پندرہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا اور ان کی شان میں نہ غلو کرنا اور نہ ہی تنقید کرنا یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہے نبی کے ساتھ ہے اور تمام لوگوں کے ساتھ ہے یعنی کسی کی شان میں غلو نہ کرنا کیونکہ غلو ہلاکت و بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان نما کا من کا نقبل قبل کمل غلو و فدین کمل غلو اے لوگو غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک کیے گئے دین میں غلو کی بنا پر ان کو ہلاک کیا گیا یا دین میں غلو نے ان کو ہلاک کو برباد کر دیا تو غلو کرنے سے شریعت کے اندر ہمیں منع کیا گیا آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی شان میں غلو کرتے ہیں انہیں الوحیت کے اور ربوبیت کے مقام مرتبے پر فائز کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کو کان مایکون کا علم ہے آپ عالم الغیب ہیں اور اس طریقے سے آپ کے بارے میں نور میں نور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں نور نور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی قبر عرش سے بھی افضل ہے یہ بھی عقیدہ رکھنا اللہ کے رسول کی شان میں غلو ہے یہ کہ ہمارے نبی غیب جانتے تھے آپ کی قبر عرش سے افضل ہے اور اس طریقے سے آپ کی موت کا انکار کرنا آپ کو پکارنا اور یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا آپ کے پاس علم ہوتا ہے دنیا کے تمام خزانے کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ کے رسول کی شان میں غلو ہے تو غلو یہ ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے انسان کے درمیان وسطیت اور اعتدال ہونا چاہیے اور اس راستے پر چلنا چاہیے جو راستہ کتاب و سنت کا ہے سلب صالحین کا ہے آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے آپ انسانوں میں سے تھے آپ کے درمیان آپ کے اندر اللہ رب کی کوئی خصوصیت نہیں تھی اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام آپ ہی کا ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نبوت کے بعد جو مقام بچتا ہے وہ ہی کا بچتا ہے اس لیے اگر نبوت کی شان میں غلو کیا جائے گا تو انسان الوحیت میں جا کر کے ان کو داخل کر دے گا اس لیے نبوت ایک انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے اس کی جو معراج ہو سکتی ہے زیادہ زیادہ وہ نبوت تک ہو سکتی ہے کہ اللہ برامین کسی کو اپنے فضل سے نبوت اور اشارت عطا فرما دے یہ انسان کی آخری کڑی ہے اس درجے تک پہنچنے کا اس سے اونچا معیار درجہ نہیں ہے انسان کے لیے دنیا کے اندر کہ انسان اس سے زیادہ اور اڑان اڑ جائے نہیں یہ سب سے آخری درجہ انسان کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے لیے انسانوں میں سے کسی کو منتخب کر لے یہ نبوت ہے لہذا اللہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ آپ کو جو مقام ملا اللہ کی وجہ سے ملا اللہ رب العالمین کا آپ پر بڑا فضل ہوا اللہ نے سارا مقام آپ کو عطا فرمایا لہذا آپ کی شان میں غلو کرنا کہ آپ کو الوحیت یا ربوبیت کے مقام پر لا کر کے کھڑا کر دینا یہ گمراہی ہے ہمارے یہاں شعر بہت مشہور ہے وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ ہو کر نعوذ باللہ من ذالک یہ شرک کی انتہا یہ کفر کی انتہا ہے جی یعنی اللہ جو عرش پر تھا پہلے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کے اندر مدینہ میں نبی بن کر کے اتر گئے ہیں یعنی کوئی فرق ہی نہیں ہے دونوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک یہ تو یہود و نصارہ سے بڑی گمراہی ہے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے باپ نہیں مانتے تھے بیٹے کا درجہ باپ سے نیچے ہی ہوتا ہے یہودی بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے باپ نہیں مانتے تھے یہ سب کفر و شرک ہے لیکن پھر بھی انہوں نے درجے کا خیال رکھا لیکن یہ جس نے شعر کہا اس نے تمام فرق کو ختم کر دیا اور اللہ کے رسول کو خدا ہی رب ہی بنا دیا اس باللہ ظالم اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول کی شان میں غلو کرنا یہ کیا ہے حرام ہے آپ کی شان میں تنخیص کرنا یہ بھی ہے شریعت کے اندر آپ کی شان میں تنخیص کے بہت سارے نمونے ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں آپ کی حدیثوں کا انکار کر دینا آپ کی سنتوں کا مذاق اڑانا آپ کی حدیث عقل کے موافق ہوگی تبھی ہم لیں گے ورنہ نہیں لیں گے یا حدیثوں کا مکمل انکار کر دینا شکو کو شبہات پیدا کرنا یہ ساری چیزیں اللہ کے سر کی تنقید ہیں آپ نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں نشانیوں کے بارے میں شک پیدا کرنا یہ ساری چیزیں اللہ کے سر کی سنت ہو جو آپ نے عمل کیا اس کا مذاق اڑانا داڑھی کا مذاق اڑانا یا اور چیزوں کا تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ کے سر کی شان میں گستاخی اور کوتاہی ہیں یہ بھی گمراہی ہے یہ بھی گمراہی ہے یہود کی گمراہی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے نا عزب اللہ انہیں ولد زنا کہا کرتے تھے یہ بھی ایک سبب ہے گمراہی کا تو جہاں غلو گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہے وہیں کسی کی شان میں ترقی کرنا یہ بھی گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہے آپ سے محبت آپ سے محبت کی پہچان آپ کی اتباع کرنا ہے اور اتباع تبع الاثر اگر کوئی آدمی آگے جا رہا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اس کے قدم پر قدم آپ رکھ رہے ہیں اسی کو اتباع کہا جاتا ہے یعنی دائیں بائیں نہیں ہونا آپ کو داہنے قدم پر داہنا قدم رکھیے بائیں قدم پر بائنا قدم رکھے اسی کو تبع الاثر کہا جاتا ہے اسی کو اتباع کہا جاتا ہے یہ آپ سے محبت کی پہچان ہے قل ان کن تم تو حب اللہ فتب اونی آپ کہہ دیجیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ سے محبت پانے کے لیے اللہ کی محبت پانے کے نبی کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے تو آپ سے محبت کی محبت کی پہچان اتباع ہے اس طریقے سے آپ کے تمام حکموں پر عمل کرنا آپ نے جن چیزوں سے منع کیا اسے دوری اختیار کرنا آپ نے جو کچھ خبر دی اس کی تصدیق کرنا اس کو سچ جاننا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کرنا جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے یہ بھی آپ سے محبت کے ضابطوں میں سے ایک اہم ضابطہ ہے آپ کا دفاع کرنا آپ کا دفاع کرنا آپ کی سنتوں کی نشر و اشاعت کرنا یہ ساری چیزیں آپ کے قول کو آپ کی حدیث سنت کو سب کے قول پر مقدم کرنا یہ سب آپ سے محبت کی پہچان ہے تو نبی کی شان میں غلو اور تنقید دونوں حرام ایسے ام کرام ہیں علماء ہیں ان کی شان میں بھی غلو کرنا حرام ہے اور ان کی تنقید بھی حرام ہے ام کرام کی ہم باتوں کو مانتے ہیں ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں لیکن کن چیزوں میں جن چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوگی نافرمانی ہوگی وہاں کسی امام اور عالم کی بات نہیں مانی جائے گی لا طاعت مخلوق فی معاشیت الخالق جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی مخلوق جہاں اللہ کی نافرمانی ہو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی یعنی مخلوق کی اطاعت مشروط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو تب ان کی اتباع کی جائے گی ان کی بات مانی جائے گی ہم تمام اما کے احترام کرتے ہیں ان کی تمام باتیں جو کتاب و سنت کے موافق ہیں اپنی آنکھوں کا نور پیشانیوں کا جھومر گلے کا ہار بنا کر کے رکھتے ہیں ہم ان باتوں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں ان کے اقوال کو پیش کرتے ہیں لیکن ان کو معصوم نہیں سمجھتے ان کی بات جو حدیث کے خلاف ہو جائے ان کی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کا ادب احترام کرتے ہیں ضروری ان کا ادب اور احترام کرنا یہ ہمارے دین کی پہچان ہے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنا لیکن ان کے ادب اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا احترام چھوڑ دیا جائے قرآن و سنت کے ادب کو بالائے طاق رکھ کر کے ان کی باتوں کو کتاب و سنت پر مقدم کر دیا جائے ایسا کرنا قطع جائز نہیں ہے اور یہ ائمہ کی تعلیمات کے خلاف بھی ہے ہر امام نے ہی بات کہی ہے کہ و مذہبی صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے ہر امام نے بات کہی ہے جتنے بھی امام گزرے چاروں امام ہوں یا اور دیگر امام ہوں سب نے یہی بات کہی ہے لہذا اماموں کی سچی اتباع اور ان کی سچی تقلید کس میں ہے ان کی باتوں کو ماننے میں ہے اور انہوں نے کہہ دیا کیونکہ انہوں نے اشتہاد کیا اور اشتہاد انسان کب کرتا ہے جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہ تو ہر حال میں اجر کے مستحق ہے اگر ان کا اشتہاد حق پر پہنچا ڈبل اجر اور اگر نہیں پہنچا تو بھی ایک اجر لیکن اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے سامنے حدیث آ جائے اس حدیث پر ہم عمل کریں ان کی بات کو چھوڑ دیں کیونکہ ہر امام نے یہی بات کہی ہے اور ام کرام سے پہلے بھی مسلمان تھے ام کرام سے پہلے بھی دنیا کے اندر مسلمان تھے صحابہ تھے تابعین تھے طب تابعین تھے اور اس طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان میں اسلام صحابہ کے زمانے میں پہنچا وہ کون سا دین لے کر کے گئے تھے محمد بن قاسم نے چورانوے ہجری کے اندر سندھ کو فتح کیا اس وقت امام بنیفا کی عمر بارہ تیرہ سال تھی ان کا کوئی ذکر نہیں تھا نام ان کا امام بنیفا رحمت اللہ علیہ کا وہ کون سا دین دے کر کے آئے تھے تو میرے بھائیوں یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ چاروں میں سے ایک کی تقلید کرنا ضروری ہے بات غلط ہے یہ ہم کتاب و سنت کو کی اتباع کرتے ہیں قرآن و حدیث کو صلب صالحین کے منہج اور عقیدے کے مطابق سمجھتے ہیں سب کا ادب احترام کرتے ہیں ہر امام اور یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں اللہ ان کے ذریعے سے ایمان اسلام کی اشاعت کی اور اللہ ابراہن کے ذریعے سے بڑا کام لیا اور علم کے پہاڑ تھے دینداری تقوا اور پرہیزگاری کے پہاڑ تھے یہ سب جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے ہم سب کے لیے یہی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے ادر بھی تلاش کرتے کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی اس لیے ان کی بات حدیث کے خلاف ہوگی جب انہیں حدیث پہنچتی تھی فوراً مان لیا کرتے تھے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مسائل میں رجوع کر لیا ان کے شاگردوں نے تین تہائی مسائل کے اندر ان سے اختلاف کیا امام شافی کا دو مذہب ہے پرانا اور ایک نیا پرانا مذہب جو کوفہ کے اندر گئے اور نیا مذہب جو جب وہ امام مالک سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے حدیثوں کو سنا پرانی چیزوں کو چھوڑ دیا امام بن حمل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے کتنے اقوال ہیں ان کے کتنے حدیثیں میں آپ کے سامنے اقوال پیش کروں ان کے ایک قول میں پیش کروں امام رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے شاگرد ان سے ایک سوال کیا گیا داڑھی میں خلال کے بارے میں داڑھی میں خلال کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کوئی سنت انت نہیں میں نہیں جانتا ہوں داڑھی میں خیال کرنا یہ نہیں صحیح ہے تو ان کے ایک شاگرد تھے لیس بن سعد رحمۃ اللہ علیہ جب مجلس ختم ہو گئی تو اپنے استاد کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ استاد محترم اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے کہا کون سی حدیث ہے انہوں نے صنعت کے ساتھ حدیث سنا دی تو انہوں نے کہا یہ تو صنعت بڑی اچھی صنعت اس میں اور یہ کہنے لگے کہ اگر لیس بن سعد نہ ہوتا تو مالک گمراہ ہو جاتا مالک تباہ و برباد ہو جاتا اسی وقت سے امام مائی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ فتوا دینا شروع کیا کہ داڑھی کے اندر خلال کیا جائے گا تو ہر عالم کے پاس دنیا کی تمام حدیثیں نہیں تھیں کسی بھی عالم اس زمانے میں تو حدیثیں لکھی بھی نہیں گئی تھی لکھی گئی تھی لیکن کم لکھی تھی صحابہ کے دور ہی سے حدیثیں لکھنا شروع کر دی گئی تھی لیکن اتنا رواج نہیں تھا عام طور سے حدیثیں سینوں کے اندر محفوظ تھیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اما کی شام میں غلو کرنا اور ان کی ہر بات ماننا چاہے وہ حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یہ سب غلط ہے توہین بھی ان کی غلط ہے منہج سلم کے اصول کے خلاف ہے اور ان کی شان میں غلو کرنا یہ بھی غلط ہے میں ایک واقعہ بیان کروں آپ کے سامنے میں جب مدینہ میں پڑھتا تھا تو میں قسیم ہر رمضان میں وہاں جایا کرتے دعوت تبلیغ دعوت کے لیے ایک بار رمضان میں گئے ہم میرا آخری سال تھا تو ہماری ایک صاحب سے گفتگو ہونے لگی اور وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے معاف کیجیے گا وہ وہاں کے فارغ تھے ہماری ان سے گفتگو ہوئی کافی دیر تک تو انہوں نے آخر میں یہ کہا نعوذ باللہ من ظالم اللہ المستعان اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اگر زندہ ہیں وفات پا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے لکشوں کو دور کر دے ہم ان کے لیے یہی دعا کریں گے انہوں نے آخر میں جو بات کی وہ یہ کہی کہ اگر امام بونیفا جہنم میں چلے جائیں گے تو میں بھی جہنم میں چلا جاؤں گا آخری گفتگو ان کی یہی تھی ہماری نشست کی وہی پر میں نے بات ختم کر دیا ہم نے کہا امام حنیفہ تو جہنم کے اندر نہیں جائیں گے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کی ذات سے کہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے لیکن آپ اپنے ایمان کی فکر کیجیے اس طرح کا تعصب اس طرح کا یعنی یعنی غلو یہ حرام ہے شریعت کے اندر جی ہاں اور یہ اس امام کی یہ اتباع نہیں ہے سچی امام کی سچی اتباع یہی ہے کہ ان کی وہ بات جو کتاب و سنت کے معافی لیں اور جو انہیں ان کو چھوڑ دیں یہ پندرہ سولہواں وصول تھا سترہواں وصول یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے جو مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں کسی بھی مسلمان کو ہم اس وقت تک کافر نہیں کہیں گے کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ اس کے اندر تمام شرطیں نہ پائی جائیں اور تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں یعنی کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ جائز نہیں ہے کب کہا جائے گا جب تمام شرطیں پائی جائیں اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں تب کسی کو کافر کہا جائے گا اور کافر کون کہے گا جو علماء ہوں گے وہ کہیں گے اور علماء کون سے چھوٹے موٹے علماء نہیں جو راسخین فی العلم ہیں بڑے بڑے جو علماء ہیں بڑے بڑے علماء ان کا یہ کام ہے یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے آج بہت بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا کہ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا کوئی چھوٹی سی بات ہوگی تو کہتے اس کی بات کیا کرتی وہ تو کافر ہے نعوذ باللہ من منظالک یعنی کافر کا جو فتویٰ جو ہے کفر کا تھوک کے حساب سے ہمارے ملکوں کے اندر لوگ تقسیم کرتے ہیں نہ اس آدمی کا عقیدہ جانتے ہیں نہ اس کا منحط جانتے ہیں نہ اس کا عمل جانتے ہیں نہ اس آدمی کے پاس خود کوئی علم ہوتا ہے لیکن فتویٰ ایک دم باقاعدہ کارخانے ہمارے یہاں کھلے ہوئے ہیں فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے اوپر کفر کے باقاعدہ فتوے لگائے جاتے ہیں فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے تو کفر کا فتوا لگانا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ اہل علم کا کام ہے اور اس کے لیے شرطیں ہیں جب وہ شرطیں پائی جائیں گی اور رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تب کسی کے اوپر کفر کا فتوا لگایا جا سکتا ہے دیکھیے تکفیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک تکفیر مطلق مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی وہ عقیدہ رکھے گا تو کفر کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے یعنی جس نے ایسا کیا جس نے اللہ کو گالی دی اس نے کفر کا کام کیا جس نے عذاب قبر کا انکار کیا اس نے کفر کیا ٹھیک ہے یا اس طریقے سے جس نے جہنم کا انکار کر دیا جنت کا انکار کر دیا یہ کفر ہے تو یہ سب اعمال کرنا کفر ہیں لیکن کیا اس کا کرنے والا کافر ہو جائے گا ایک دوسرا مسئلہ ہے ایک دوسرا مسئلہ ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے شراب پر لانت بھیجی ہے شراب کے پینے والوں پر لانت بھیجی ہے ایک صاحب لائے گئے بار بار شراب پیتے تھے تو لوگوں نے ان پر لانت بھیجنا شروع کیا تمہارے بھی نے کہا کہ نہیں ان پر لانت نہ بھیجو یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ ذرا دیکھیں ایک تکفیر مطلق ہوتا ہے کہ مطلق طور پر یہ کہنا کہ جس نے اس طرح کا عقیدہ رکھا یہ یہ کام کیا یا ایسے بات اس نے کہی وہ کفر ہے یا اس نے کفر کا کام کیا یہ ایک عام بات کہنا یہ تکفیر مطلق کہلاتا ہے تکفیر معین یہ ہے کہ کسی معین فرد پر کفر کا حکم صادر کرنا کہ فلاں آدمی کافر ہے یہ تکفیر معین ہے یہ اس کے لیے شرطیں ہیں اور اس کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب کسی آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا اور ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تب کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لگایا جائے گا کیا شرطیں ہیں نمبر ایک اس کام کے کفر ہونے پر واضح دلیل موجود ہو یعنی وہ کام کفر کا کام ہو ایسا کام نہ ہو کہ وہ کفر کا کام نہیں ہے جیسے ہمارے کوئی تعجد نہیں پڑھتا ہے کہتا میں تعجد نہیں پڑھوں گا تو آپ یہ کفر کا یہ یہ کفر نہیں ہے کہ آپ اس پر کفر کا بتوا لگا دیں وہ تحجد کہتا کہ میں تحجد نہیں پڑھوں گا یا میں سنتوں کو نہیں پڑھوں گا تو اس طریقے سے ایسا عمل یا ایسا کام جس کے کفر ہونے پر واضح دلیل ہو بنیاد ہو جیسے نماز کا انکار کوئی کر دے کہے کہ نماز اسلام کے اندر کوئی رک نہیں ہے انکار کر دے کوتاہی الگ چیز ہے انکار کرنا الگ چیز ہے زکوٰۃ کا انکار کر دے تو یہ سب کفر کہلاتا ہے تو اس کام کے کفر ہونے پر واضح دلیل ہو نمبر دو جو کرنے والا ہے اس کے اوپر کفر کا حکم صادق آتا ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کچھ رکاوٹیں ہوں جیسے مثال کے طور پر مجرور ہے وہ وہ پاگل ہے اور اگر زبان سے کفریہ باتیں کرتا ہے تو اس کو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا یا مان لیجیے وہ بچہ ہے نہیں جانتا ہے وہ تو اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا یا مثال کے طور پر بھی نیا نیا مسلمان ہوا اس کو نہیں معلوم نیا نیا مسلمان ہوا اس کو نہیں معلوم یا ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں علم کی روشنی نہیں پہنچی تو ایسے آدمی کے اوپر کفر کا فتوا نہیں لگایا جائے گا تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر حجت قائم کرنا اس آدمی کے اوپر اور حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر اس کے تعلق سے جو حکم ہے اسے وضاحت کے ساتھ اس تک پہنچا دینا اور اس کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کر دینا یہ اتمام حجت کہلاتا ہے اب یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اب اگر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کچھ رکاوٹیں بھی ہیں رکاوٹوں میں جیسے کچھ چیزیں میں نے بیان کی کہ وہ مجنون ہے بچہ ہے پاگل ہے نیا مسلمان ہے یا اسے مجبور کر دیا گیا ہے اسے مجبور کر دیا گیا کہ بھائی آپ یہ کلمہ کہو کفر کی بات کہو ورنہ ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے اب انسان مجبوری میں آ کر کہہ دیتا ہے تو کیا ہے وہ کافر نہیں ہوگا اگرچہ اس نے کفر کی بات کہی اگرچہ اس نے کفر کی بات کہی یا انسان سے بھول ہو گیا یا غلطی ہو گئی انسان سے تو بھی انسان پر کفر کا حکم نہیں لگے گا وہ حدیث تو بہت معروف اور مشہور ہے جس میں ایک آدمی نے بھول کر کے غلطی سے خوشی میں کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ تو میرا غلام ہے میں تیرا رب ہوں کیا وہ کافر ہو گیا نہیں کافر ہوا اللہ کے سر حدیث ہے ان اللہ و الخطا الخط نسان و مستکر ہو علیہ کی ہماری امت سے اللہ نے بھول چوک کو غلطی کو اور جس پر ان کو مجبور کر دیا گیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے رب بنا لا تو آخذ ان نسی نہ اوختانہ اے ہمارے رب تمہارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے خطا ہو جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے یا ہم بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہ کرنا انسان بھول جاتا ہے انسان بھول جاتا ہے بھول کر کے اس نے کوئی بات کہہ دی یا غلطی میں انسان کی زبان پھسل گئی اور اس کی زبان سے کوئی کفر کا کلمہ نکل گیا تو کیا ہم اس کو کافر کہہ دیں گے یا اسے مجبور کر دیا گیا ہو کہ نہیں کہو کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا تو یہ جو مسئلہ ہے تمام شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے اور تمام رکاوٹوں کا دور ہونا ضروری ہے اور یہ کام ایرے غیرے نتھو خیرا اور جھولا چھاپ لوگ نہیں کریں گے یہ کام وہ کریں گے جو علماء ہیں بڑے بڑے علماء جو اسلام کی مصلحتوں کو اسلام کے اصول اور ضابطوں کو تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ کریں گے فیصلہ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہ آدمی اپنی زبان کھڑا ہو گیا اور سب کو کافر کہنا شروع کر دے نہیں یہ بہت یہ اہل جو خوارج کی نشانی ہے یہ خوارج کی پہچان ہے خوارج کے یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے جو ان کے دین اور عقیدے پر وہی مسلمان باقی سب کافر ہیں وہ تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں حکمراں مسلم حکمرانوں کو کافر کہتے مسلمانوں کو کافر کہتے ان کے یہاں سب کافر ہیں ایسے جو روافظ ہیں شیعہ وہ بھی سب کو کافر کہتے ہیں ان کے یہاں بھی کوئی مسلمان نہیں ان کے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں وہ تو یہ جو منہج ہے یہ خوارج اور روافظ کا ہے جو سلب صالحین کے منحج کو جنہوں نے چھوڑ دیا یہ ان کا منہج ہے یہ سلب صالحین پر چلنے والے لوگوں کا منحج نہیں ہے تو یہ بھی ایک اہم اصول ہے اگر انسان مجبور کر دیا جائے اللہ کے سر کے زمانے میں واقعہ ہوا عمار بن یاسر کا اللہ نے آیت اتاری من کا فرب اللہ امباد ایمان ہی اللہ من اکریہ وقل بہ مطمئن بل اگر انسان مجبور کر دیا جائے تو پھر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا لیکن اس کے دل میں ایمان پر اطمینان ہونا چاہیے کیونکہ زبان پر انسان کا کنٹرول چلتا ہے دل پر اللہ کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں چلتا تو یہ تمام رکاوٹیں ہیں اور ایک مثال میں آپ کو دوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چور کی سزا کیا ہے ہاتھ کاٹنا چوری کی سزا اسلام کے اندر ہاتھ کاٹنا تو کیا ہر چور کے ہاتھ کاٹ لیں گے جو بھی چور ہوگا اس کے ہاتھ کاٹیں گے نہیں اس کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں جب وہ شرطیں ہوں گی تب ہاتھ کاٹے جائیں گے رکاوٹیں ہیں وہ ساری رکاوٹیں دور ہوں گی تب ہاتھ کاٹے جائیں گے مثال کے طور پر اگر آپ کا سامان باہر پڑا ہوا ہے اور آدمی اٹھا کر کے لے کر کے چلا گیا اس کو چوری نہیں کہا جائے گا اس میں اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے چوری کرنے والا بچہ ہے بچہ یہ مکلف نہیں ہے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے مجنون ہے پاگل ہے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کسی نے مجبور کر دیا کہ چوری کر کے لاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا راستے میں پکڑا اور کہا کہ جاؤ فلاں دکان سے اتنا سامان چوری کر کے لے آؤ وہ لے کر کے آتا ہے اور اس کو دے دیتا ہے تو کیا اس کے ہاتھ کاٹیں گے نہیں اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے حالانکہ اسلام میں کیا قانون ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو تو چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے لیکن اس کی شرطیں ہیں اس کے رکاوٹیں ہیں جب ساری رکاوٹیں دور ہوں گی تب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور اس کا وہ بھی ہے کہ کتنے پر چوری ہے پر ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں کہ کوئی دس ہزار چوری کر لے اس کے ہاتھ کاٹ لیے گئے ایسا بھی نہیں ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ ساری یعنی اسلام کے اصول اور ضابطے ہیں یہ سب تاثیر ہے اصول ہیں ساری چیزیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے انہی چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی ساری بربادی ہو رہی ہے تو یہ اصول نمبر پندرہ سترہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اصول نمبر اٹھارہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا یہ بھی ایک اہم اصول ہے یعنی وہ بڑا گناہ جس کے کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق نہیں ہوتا ہے کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان ہمیشہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے ایک تو شرک ہے نمبر دو کف اور نمبر تین نفاق یہ تین ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان جہنم کا ہمیشہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اللہ یہ کہ اگر وہ توبہ کر لے اور یہاں شرک سے مراد بڑا شرک ہے کفر سے مراد بڑا کفر ہے اور نفاق سے مراد دل کا نفاق ایمان کا نفاق ہے یعنی عملی نفاق کے یہاں مراد نہیں ہے تو یہ تین ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے ان کے علاوہ جو اور دیگر گناہ ہیں وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف نہ کرے جیسے زنا کرنا چوری کرنا بیمانی کرنا رشوت لینا سود لینا یہ سب کیا ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں اگر چور کو دنیا میں سزا مل گئی تو اس کا کفارہ ہو جائے گا زانی کو سزا مل گئی اس کا کفارہ ہو جائے گا لیکن اگر زنا کرنے پر سزا نہیں ملی چوری پر سزا نہیں ملی تو اللہ رب العامن کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف نہ کرے لیکن اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے گا تو اس کو معاف کرے گا جس نے شرک اور کفر اور نفاق نہیں کیا ہوگا اس کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ رب العامین نے شرک کرنے والے کے لیے جہنم کی سخت وہی سنائی اور اللہ ابامن کا صاف اور فروشر کا بھی وئق فرو مادون ادالق علمشا کہ اللہ ابامن شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے اور شرک کو نہیں معاف کرے گا ویک فرو مادون دون ادالک جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ دون کا اطلاق کمتر چیز پر ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ شرک سے کمتر ہیں لہذا ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک اہم اصول ہے اہل سنت الجماعت کا سلب صالحین کا کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا حتیٰ کہ حقوق العباد کا بھی اگر مرتکب ہے جی، بندوں کے حقوق جس نے غصب کر لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر دنیا میں تلافی ملافی ہو معافی ہوگی تو الحمد اگر نہیں ہوئی تو آخرت کے اندر جس بندے کے پر ظلم کیا ہوگا کسی نے اس آدمی کی اس مظلوم کے نیکیوں کو اس ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا ظالم کی نیکیوں کو مظلوم کے اوپر کو دے دیا جائے گا اور جب اس ظالم کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی برابر نہیں ہوگا تو پھر جو مظلوم ہے اس کے گناہوں کو ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور پھر ظالم کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا تو حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا یہ بھی جان لیں آپ حقوق العباد بندے کا حق ہے لہٰذا اگر بندے نے معاف کیا تو ٹھیک ہے اگر بندے نے معاف نہیں کیا دنیا کے اندر تو قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے گا تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دے گا اگر برابر شرابر ہو گیا اور ظالم نے شرک نہیں کیا تھا کفر و نفاق نہیں تھا اس کے پاس اور برابر ہو گیا جنت کے اندر جائے گا انشاءاللہ لیکن اگر برابر نہیں ہوا تو ظالم کی جو نیکیاں ہیں یا مظلوم کی جو گناہ ہیں وہ ظالم کے سر پر ڈال دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ظالم کو جہنم کے اندر ڈال دے گا لیکن ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا تو حقوق العباد کے اندر بھی جو کوتاہی کا شکا کرتے ہیں وہ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے بشرطے کہ انہوں نے کفر اور شرک اور نفاق نہیں کیا ہوگا لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جان کر کے کہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا حقوق العباد نہ ادا کرنا یہ سخت جرم ہے میرے بھائی کہ انسان جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے اور انسان اگر یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کر دے گا تو اللہ رب العالمین کے اوپر جرات ہے ہو سکتا ہے اللہ براہین نہ معاف کرے اللہ بہتر جانتا ہے لہذا کبھی بھی انسان کو بڑے گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو سلب صالحین کا کے اصول ہیں ان اصول کو خیر آباد کہہ دو یہ کہے کہ نہیں بڑے گناہوں کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا جیسے خوارج خوارج کا عقیدہ یہ ہے خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا ہے خوارج کہنے کے تین وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو حاکم وقت کے خلاف خروج کرے نکلے اس کو خوارج نمبر دو جو سلب صالحین کے عقیدے منہج کے خلاف نکل گیا اس کو بھی خوارج یہ بھی ایک وجہ ہے ان کو خوارج کہنے کی اور یہ سلب سالین کے عقیدے کے خلاف تھا کہ بڑے گناہوں کا مرتکب جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا یہ سلب سالین عقیدہ نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر یہ بات نہیں بتائی گئی جہاں وہ سب وعیدیں ہیں وعید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں ان کے ساتھ ہو کر کے رہیں گی جی ہاں تیسری چیز یہ ہے کہ دین سے وہ نکل گئے ہمارے نبی نے کیا فرمایا خوارج کے بارے میں یم رقون امین الدین کما یم رقو السہ امین الرمیہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور ہمارے بھی نے فرمایا کہ جہنم کے کتے ہوں گے وہ ایسے خوارج کے بارے میں تو ان کو دین سے نکلنے کی بنا پر خوارج کہا گیا نمبر دو سلب صالحین کے عقید منحص سے نکلنے کی بنا پر خوارج کہا گیا نمبر تین حکومتوں کے خلاف خروج و بغاوت کرنے کی وجہ سے ان کو خوارج کہا گیا یہ تین اسباب ہیں ان کو خوارج کہنے کی جی ہاں تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں حکومتوں کے خلاف خروج کرتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ وہی ہے کہ بڑے گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا لہذا وہ خارجی رہیں گے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھیں وہ خارجی ہیں خوارج ان کو کہا جائے گا ان کا نام جو بھی اپنا رکھیں چاہے القاعدہ نام رکھیں چاہے نسرا نام رکھیں چاہے داعش نام رکھیں چاہے طالبان نام رکھیں چاہے بوکو حرام نام رکھیں کچھ بھی نام رکھیں وہ نام رکھ لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی یہ سب کے سب خوارج ہیں سب کے سب خوارج ہیں یہ تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں تمام مسلم حکمرانوں کو کافر کہتے ہیں حرمین شریفین کے امہ کو اماموں کو خطبہ کو سعودی بادشاہوں کو حکمرانوں کو سب کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں جی ہاں سمجھ رہے نا تو یہ کیا ہے مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا یہ عقیدہ خوارج کا بھی ہے یعنی کہ مرتقب کبیرہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا یہ عقیدہ معتضلا کا بھی ہے اور یہ عقیدہ روافظ کا بھی ہے خوارج اور روافظ بہت ساری چیزوں میں ان کی اہم مماثلت ہے بہت ساری چیزوں میں جو عقیدہ ان کا ہے جیسے خوارج قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا عزب اللہ یہ خوارج کا عقیدہ ہے روافظ کا بھی عقیدہ یہی ہے کچھ لوگوں نے سراد کے ساتھ بیان کیا کچھ لوگوں نے شارتوں بیان کیا کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پر ہم بات نہیں کریں گے کیوں نہیں بات کرو گے بھائی کیا شک ہے آپ کو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو وہی مسئلہ ہو گیا انجام وہی ہے کہ گویا کہ اسی بات کے قائل ہیں کہ قرآن مخلوق ہے تو بہت سارے اس طریقے سے خروج کرنا روافظ کے یہاں بھی خروج ہے خوارج کے یہاں تو ہی ہے ان کے یہاں بھی خروج ہے تو اس لیے جو ہے یہ خوارج اور روافظ بہت ساری چیزوں میں ان کے یہاں مماثلت ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ آج خوارج اور روافظ ایک ساتھ کھڑے ہیں اہل سنت الجماعت کے خلاف مملت سعودی عرب کے خلاف خوارج اور وافظ سب ایک ساتھ ہیں اس لیے کہ ان کا عقیدہ اور منہج ایک ہی ہے اور چڑیا جیسی ہوتی ہے اپنے چڑیا ہی کے ساتھ اٹھتی اور بیٹھتی ہے سمجھ رہے نا وہیں پر جا کر کے وہ اترتی ہے بیٹھتی ہے اس لیے ان کا عقیدہ منہج ایک خوارج اور روافظ کا اس لیے خوارج اور روافظ کے اندر آج دیکھیے تال میل ہے اور دونوں ایک ساتھ ہیں مملکت اور سعودی عرب کے خلاف تو اصول نمبر اٹھارہ تھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اصول نمبر انیس اسلام کے دین کے چار سورسز ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس اور ان چاروں کو ہم مانتے ہیں تمام سلفی اہل حدیث ان سب کو مانتے ہیں یہ اہل حدیثوں کے تعلق سے بدگمانی ہے اور ہماری بھی کمی ہے کچھ کہ ہم نے لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچا سکے ہم وہ کہتے ہیں کہ لوگ قیاس نہیں مانتے لوگ اجماع نہیں مانتے حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے سلب صالحین کے اصولوں میں سے کہ دین کے چار بنیادی سورسز ہیں مصدر جن سے دین لیا جائے گا ایک قرآن اور ایک حدیث نمبر تین اجماع اور نمبر چار قیاس ہم قیاس کو بھی مانتے ہیں لیکن قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قیاس صحیح ہو قیاس فاسد کو نہیں مانتے وہ قیاس جو کتاب و سنت کے خلاف اس کو نہیں مانتے اور میں بتاؤں کہ قیاس ضرورت ہے اصل کتاب و سنت ہی ہیں قیاس اور اجماع یہ ضرورت ہیں یہ بنیاد اور اصل نہیں ہے اس لیے جب ہم کہتے ہیں کتاب و سنت عام طور پر تو اس میں اجماع اور قیاس کا انکار نہیں ہوتا ہے کیونکہ اجماع اور قیاس ضرورت ہے یہ کب ہم قیاس کریں گے جب کتاب و سنت کے اندر کوئی واضح نس نہیں ہوگا اگر واضح نس ہے تو قیاس نہیں کیا جائے گا تو قیاس ضرورت ہے اور کتاب و سنت یہ اصول اور بنیاد ہیں اور اجماع اور قیاس بھی جب تک کتاب و سنت کے اصول کے موافق نہیں ہوگا وہ نہیں مانا جائے گا تو قیاس صحیح کو ہم مانتے ہیں اور اجماع اس اجماع کو مانتے جو ثابت شدہ ہو ایسے اجماع کو نہیں مانتے جو ثابت نہ ہو بہت سارے لوگ اجماع نقل کر دیتے ہیں اس مسئلے کے اندر اجماع ہے حالانکہ اجماع نہیں ہوتا اجماع نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر ایک مجلس کی تین طلاق آپ پڑھیں گے ان لوگوں کی کتابیں کہیں گے اس پر اجماع ہے حالانکہ کبھی اجماع اس پر نہیں رہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس نے باقاعدہ جو ہے اس کے خلاف کیا کبھی اس پر اجماع نہیں رہا بعد کے زمانے میں بھی کبھی اجماع نہیں اس پر رہا کہ مجلس کی تین طلاق تین ہوتی ہے کبھی اجماع اس کے اوپر نہیں رہا امام ابن حس نے کہا تو طلاق ہی نہیں واقع ہوتی ہے کیونکہ ایک مجلس کی تین طلاق دینا بدعت ہے اور بدعت ان کے یہاں ہی نہیں ہوتی ہے وہ تو ایک بھی طلاق نہیں مانتے تو ہر زمانے میں اس پر اختلاف رہا ہے لیکن وہ کہہ دیں گے کہ اس پر اجماع ہے ایسے آپ دیکھیں گے تراویح کے تعلق سے کہ بیس رکعت کہیں گے اس پر اجماع ہے حالانکہ اس پر اجماع نہیں ہے امام مالک سے تیس رکعت منقول ہے ساٹھ رکعت منقول ہے اور ام کرام سے منقول ہے ہے کہ نہیں ہے تو اس طریقے سے بہت سارے مسائل میں لوگ اجماع نقل کر دیتے ہیں لیکن حقیقت میں اس میں اجماع نہیں ہوتا ہے اگر موجودہ زمانے میں اجماع کی مثال دی جائے تو یہ دی جا سکتی ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں پورے مسلمانوں کے اجماع کہ وہ کافر ہے یہ ایک مسلمہ اجماع ہے یہ آج کے دور کی اگر مثال دی جا سکتی ہے تو تو اس طریقے سے وہ اجماع ہم مانتے جو ثابت ہو اور حدیث جو صحیح حدیث ہوگی صحیح حدیث حدیث کہنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہر حدیث کو ہم مانتے وہ حدیث جو صحیح ہوگی ایک بات بتاؤں بڑی پتے کی بات ہے یہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مصدر ہمارا ہے قرآن میں بات آ گئی الحمد لیکن قرآن کی بات جو اگر کوئی بتائے اگر وہ سلب صالحین کے فہم کے خلاف ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا آج دیکھیے جو اہل باطل ہے قرآن سے دلیل لیتے ہیں وہ قرآن دلیل لیتے ہیں تو دلیل اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن انہوں نے قرآن کی آئے سے جو مانا خص کیا وہ کیا وہ غلط ہے یہ بہت ضروری ہے اس نقطے کو سمجھنا تمام لوگوں کے لیے کیونکہ لوگ دھوکہ کھا جاتے کہتے قرآن میں ہے یہ چیز قرآن میں اللہ نے بیان کیا آیت پڑھ دی انہوں نے لیکن اس کا جو معنی انہوں نے بیان کیا وہ صحابہ تابعین طب تابعین سلب سارین کے معنی کے خلاف تھا اس لیے ان کے معنی کو نہیں لیا جائے گا اس لیے قرآن کی بات کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بات صلب صالحین کے عقیدے اور منحص کے موافق ہو حدیث کے لیے دو شرط ہے نمبر ایک حدیث صحیح ہو نمبر دو اس حدیث کا معنی وہی لیا جائے جو صحابہ نے لیا تھا اس کا مفہوم وہی لیا جائے صحابہ نے لیا تھا طب تابعین نے لیا ہم نیا مفہوم نکالیں گے تو اس صورت میں وہ صحیح نہیں ہوگا ایک مثال دے کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے دو قبروں سے گزر ہوا ہمارے نبی نے کیا کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے آپ نے کھجور کی ٹہنی لی گاڑ دیا آدھا ادھر آدھا ادھر کہا جب تک نہیں سوکھے گی جب تک اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان دونوں کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی یہ حدیث ہے آج ہمارے ملکوں میں جو قبر پرست ہیں وہ قبروں پر جو پھول ٹہنیاں گاڑتے ہیں اسی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا صاحب کرام نے اس کا معنی یہی سمجھا تھا اگر یہی معنی سمجھا تو صاحب کرام نے اور قبروں پر کیوں نہیں گاڑیاں لکڑیاں گاڑی کھجوریں کی ٹہنیاں یا درخت کی شاخ کیوں نہیں لگائی قبروں کے اوپر ہے کہ نہیں اس کا مطلب کہ صاحب کرام نے اس کا مطلب یہ نہیں صاحب کرام نے کیا سمجھا کہ یہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھا کیوں خاص تھا اس لیے کہ ہمارے نبی کو وہی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی آج تو نہیں معلوم پڑتا کس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے کس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے تو کہاں کہاں قبر گاڑیں گے ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ ہمارے قبر والوں کو عذاب ہوتا تو گاڑیاں لکڑیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نبی کی سنت کے نام پر بد گاڑی ہے ہمارے نبی نے ان لوگوں کی قبروں پر گاڑا تھا جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو خبر دیا کہ یہ ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے وہی کا سلسلہ بند ہو گیا اب کیسے معلوم پڑے گا کہ عذاب ہو رہا ہے کہ عذاب نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں دلیل اپنی جگہ پر صحیح ہے بخاری کی دلیل ہے یہ اللہ گے دیکھو بخاری میں ہے قبر پر درخت لگانا بخاری کے اندر موجود ہے لوگ نہیں مانتے اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں حدیث نہیں مانتے ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ سلف کے فہم کے خلاف ہے یہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھا صحابہ نے یہی سمجھا اسی لیے کسی بھی صحابی نے کسی کی قبر پر کوئی درخت نہیں لگایا نہ تابعین نے نہ نے نہ ام کرام نے نہ کسی نے تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں حدیث کے تعلق سے حدیث کا صحیح ہونا اور وہ فہم صلب صالحین کے مطابق ہونا اجماع کے تعلق سے اس کا ثابت ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی اجماع نقل کر دے مان لیا جائے کہ ہاں اجماع اس کے اندر نہیں وہ ثابت ہونا چاہیے جو معروف اور موسوخ علماء ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ نقل کیا ہو اور باقاعدہ دلیلیں دی اور اس کے خلاف کوئی قول نہ ملتا ہو تب مانا جائے گا اس کو اور قیاس کے بارے میں ہر قیاس کو نہیں مانتے نس موجود رفا دین کرنا ہم قیاس کریں بھائی کیا ضرورت رفا دین کرنے کی نہیں قیاس وہاں کیا جائے گا جہاں نس نہیں ہوگا قیاس وہاں کیا جائے گا جہاں ضرورت ہوگی جہاں پر نس اور واضح حکم موجود وہاں قیاس نہیں ہوتا لہذا قیاس صحیح کو ہم مانتے ہیں وہ قیاس جو ضرورت پر ہو نمبر ایک نمبر دو کتاب و سنت کے بنیاد کے مطابق ہو اصول کے موافق ہو اس کے خلاف نہ ہو اس قیاس کو ہم مانتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بھی جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے انیس چیزیں ہو گئی بیسویں چیز یہ ہے کہ غیبیات میں وہی پر اختصار کیا جائے گا وہ مسائل جو غیب سے متعلق ہیں اس میں قیاس نہیں چلے گا وہی کے اندر آ گیا قرآن میں حدیث میں ہمیں ماننا ضروری حتیٰ کی غیب سے متعلق نہیں ہے اور دیر کے اندر وہ بات آ گئی حدیث کے اندر صحیح حدیث میں تو بھی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے اگرچہ ہمارے قیاس کے خلاف ہمارے عقل کے خلاف جہاں تک ماننے جیسے اللہ کے سننے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے ادو ٹوٹ جاتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اسلام کا قانون ہے ہم مانتے ہیں اس کو ہماری عقل کے اندر اگرچہ بات نہ آتی ہو یہ سمجھ میں تو مسائل کے اندر بھی جہاں نس آ گیا اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے لیکن جو چیزیں غیب سے متعلق ہیں جیسے عذاب قبر ہے قبر کے اندر نعمتیں ہیں برزخی زندگی ہے قیامت کے مسائل ہیں جنت اور جہنم ہیں ان تمام چیزوں پر میں قیاس نہیں کیا جائے گا کہ ہم قیاس کریں کہ یہ چیز ہے تو یہ چیز بھی ہو گئی ہے کہ نہیں ہے یہ قیاس نہیں کیا جائے گا جیسے بہت سارے لوگوں نے قیاس کیا بہت سارے لوگوں نے کیا قیاس کیا کہ برزق کی زندگی ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے اپنے بیویوں کے پاس جاتے تھے تو برزق کی زندگی میں بھی اس سے دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی ہے تو بھی آپ کے اوپر نوزم اللہ بیویاں پیش کی جاتی ہیں اس طرح کی باتیں لوگوں نے کہی اپنی طرف سے یا اس طریقے سے یعنی اس کو قیاس کرنا یہ غیبیات کے اندر تسلی اصل ہے اس پر وہاں قیاس نہیں کیا جائے گا غیبیات کے تعلق جو آ گیا آپ کو اس کا ماننا ضروری قبر میں عذاب ہو رہا کیسے ہو رہا ہو رہا ہمیں نہیں معلوم کیفیت کا علم اللہ رب العالمین کو لیکن ہمیں ماننا ضروری ہمیں ماننا کیا ہے یہ ضروری تو اس طریقے سے جو بھی مسائل ہیں غیبیات کے ان پر اس کا دار و مدار وہیں پر ہے اس کے بارے میں قیاس نہیں کیا جائے گا اصول نمبر اکیس دعوت کے میدان میں یا اصلاح میں ہم نے تقریباً چالیس اصول لکھے ہیں چالیس اصول لیکن ظاہر بات وقت نہیں ہے کہ تمام اصول آپ کے سامنے بیان کریں یہ شاید یہ آخری اصول ہوگا جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا وہ یہ کہ اصلاح کے لیے ایک اہم اصول یہ ہے کہ پہلے جو بدعات ہیں خرافات ہیں رسم و رواج ہیں شرک ہیں ان کو ان کو ختم کیا جائے یا انسان ان سے دوری اختیار کرے اس کے بعد پھر اصلاح کا کام ہوتا ہے اور اس بات کو شد و مت کے ساتھ جس امام نے اس دور میں پیش کیا ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اتسفیہ قبل تہلیہ پہلے صفائی ہونی چاہیے اس کے بعد پھر اصلاح کی کوشش کی جائے پہلے صفائی آپ مثال سے سمجھے اگر زمین گندی ہے اور آپ وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں تو پہلے زمین کو آپ کو صاف کرنا پڑے گا زمین صاف کرنے کے بعد آپ بستر بچھائیں گے چٹائی بچھائیں گے تب وہاں بیٹھیں گے تو اتخلیہ قبل تہلیہ یا التشفیہ قبل تہلیہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنا شرک ہے بدعت و خرافات ہے تو اصلاح کے لیے سب سے پہلے ان گناہوں کو بدعت خرافات کو چھوڑنا ضروری ہے تبھی جا کر کے اصلاح ہوگی ورنہ بدعت بھی کرتے رہیں شرک بھی کرتے رہیں رسم و رواج بھی کرتے رہیں خرافات بھی کرتے رہیں اور کہیں کہ ہم جو ہے سنت پر عمل کر بھی رہے ہیں کیسے ہوگا یہ تو سب سے پہلے ان چیزوں کا چھوڑنا انسان کے لیے ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ توبہ کی شرطوں میں سے کیا شرط ہے کہ سب سے پہلے گناہ کو چھوڑنا تو گناہ چھوڑیں گے تب اللہ توبہ قبول کرے گا توبہ بھی کر رہے ہیں گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں بار بار وہی گناہ ہو رہا ہے اسی سے توبہ بھی کر رہے ہیں اسی گناہ کو کرتے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہے یہ یہ منحص صحیح نہیں ہے پہلے گناہوں کو چھوڑیے پہلے کیا کیجیے برائی کو چھوڑیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں اور اچھا ڈاکٹر ہے تو پہلے آپ کو ٹانک نہیں دے گا ٹانک کب دے گا آپ کو جب آپ کی بیماری دور ہو جائے گی تب ٹانک فائدہ کرتی ہے آپ کو بخار ہے آپ کو بیماری ہے پہلے بیماری دور کرے گا اس کے بعد وہ آپ کو ٹانک دے گا کس کو پینا بیماری اگر دل کے ہے اور ٹانک دے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بیماری پہلے ختم کرنا ضروری ہے وہی معاملہ دعوت کا بھی اصلاح کا بھی ہے کہ جو خامیاں برائیاں بدعات خرافات شرک رسم و رواج یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اٹوٹ حصہ بن گئی ہمارے معاشرے کا اور اس کے اندر سارے لوگ تقریباً ملوث پائے جاتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ نے سے محفوظ رکھا ہے تو پہلے ان گناہوں کو چھوڑنا ہوگا تب جا کر کے اصلاح ہوگی تب جا کر کے انقلاب آئے گا تب جا کر کے دینداری پیدا ہوگی تب جا کر کے اور اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی تو پہلے قبل تہلیہ پہلے صفائی کیجئے اس کے بعد پھر جو ہے اس کو یعنی آگے آپ اصلاح کا کام کیجئے پہلے اس کو دھلیے کپڑا گندا ہو گیا پہلے آپ اس کو دھلائی کریں اس کے بعد کپڑا گندا خوشبو لگاتے جائیں لگاتے جائیں کب تک خوشبو لگائیں گے کپڑا آپ کا گندا گندے پر گندا ہوتا جا رہا ہے اس کو آپ دھل نہیں رہے کپڑے کو تو پہلے کپڑے کی صفائی کیجیے وہ سیاب کا فتح اپنے کپڑے کو پہلے پاک کیجیے کپڑا سے مراد دل بھی ہے ظاہر اور مراد کبھی باطل لیا جاتا ہے کبھی باطل بول کر کے ظاہر مراد لیا جاتا ہے تو یہاں پر دونوں چیزیں مراد بہرحال یہ بھی ایک اہم اصول ہے اس طریقے سے صحیح حدیثوں سے حجت ہی پکڑنا ضعیف حدیثیں موضوع روایتیں یہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہیں اسی طریقے سے حق اور باطل کا معیار دلائل ہیں اکثریت نہیں ہیں حق کا معیار کتاب و سنت ہیں آپ اکیلے ہیں اور حق آپ کے ساتھ ہے آپ ہی جماعت ہیں آپ حق پر ہیں لا تختر بے کثرت الحالکین ہلاکت ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھائیں کہ بہت زیادہ لوگ یہ کر رہے ہم بھی کریں نہیں ایسا نہیں ہے ہمیشہ اکثریت گنہ گاروں کی رہی ہے ہمیشہ لہذا ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور اگر آپ اکیلے چل رہے ہیں صحیح راستے پر چلتے جائیں اس سے کبھی آپ کو وحشت نہ ہو کیونکہ آپ حق پر ہیں کتاب و سنت جو ہے آپ کے ساتھ ہے اس طریقے بہت ساری چیزیں ہیں دین میں غلو نہ کرنا علم عمل سے پہلے علم حاصل کرنا اس علم پر عمل کرنا پورے دین میں داخل ہونا کسی ایک مسئلے میں دین کو منحصر نہ کر دینا ایک مسئلے کے اندر آپ نے منحصر کر دیا وہی معیار ہے آپ کے یہاں بس وہی ایک مسئلہ ہے جو اس مسئلے میں آپ کو صحیح جواب دے دے وہ صحیح ہے اور جو جواب نہ دے دے وہ کیا ہو گیا وہ سے خارج ہو گیا ایسا نہیں ہے دین ایک مسئلے کا نام نہیں ہے اللہ فرماتا حرمات کافا اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ تو پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہونا ہے اور دین کو کسی ایک مسئلے کے اندر منحصر کر دینا یہ بھی کیا ہے یہ صحیح منحج نہیں ہے کہ آپ کو ایک مسئلہ ہے جس مسئلے کے اندر اختلاف رہا ہے اس میں اگر کوئی علمی اختلاف کرتا ہے تو اس علمی اختلاف کی بنا پر آپ اس کو منحص سے خارج نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے اصول سے خارج ہو گیا نہیں اصول سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے تب وہ خارج ہوتا ہے لیکن وہ مسائل جن میں اختلاف رہا ہے اور اصول کے حد تک نہیں ہے ان میں اختلاف کرنے سے انسان منحص سے خارج نہیں ہوتا ہے مان لیجئے کیا نام ہے ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی بات ہے اگر کوئی آدمی ہفتے کے دن روزہ رکھنے کے لیے کہتا ہے تو ایسا نہیں کہ منحص سے نکل گیا وہ یا مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں یہاں پر دی جاتی ہیں یعنی کیا نام ہے رکو کے بعد اگر کوئی ہاتھ باندھتا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں وہ تو بداتی ہو گیا وہ نکل گیا نہیں اس کو نہیں کہا جائے گا تو جہاں پر کیا نام ہے علمی اختلاف ہے علماء کے آپس میں ان میں اگر کوئی آدمی کسی چیز کو دلیل کی بنیاد پر بہتر سمجھتا ہے اس پر وہ عمل کرے لیکن دوسرے آدمی کے لیے نرم پہلو رکھے اور اس کے لیے اضر تلاش کرے اور یہ نہ کہے کہ بھائی اس مسئلے میں انہوں نے اختلاف کر دیا تو اس طریقے سے نکل گئے وہ اور وہ کیا نام ہے وہ منحص سے نکل گئے ایسا ایسی بات نہیں ہے جی ہاں تو اور بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں سب سے پہلے میری دعا اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق دے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے فضل سے آج یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا ساتھ ہی شیخ محترم شیخ ممتاز عالم نوری مدنی حفظ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا اس طرح کی مجلس سجائی اور اس طرح کا پروگرام کیا جس میں منہج سلب کے اصول اور منہج سلب کا تعارف ان تمام باتوں پر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی اللہ رب العامن ہمیں منہج سلب پر قائم و دائم رکھے اللہ رب العامین ہمیں کتاب و سنت پر توحید و سنت پر قائم و دائم رکھے امین اللہ رب العامن آپ تمام لوگوں کا کو اس کا بہتر بدلاتا فرمائے آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اور شیخ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العامین ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھے امین جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ بن محمد اللہ علیہ وصحب اجمعین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ